شقیق نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی بائیں آنکھ بھی عیب دار ہوگی اور بال گھنے گچھے دار ہوں گے اس کی ہمراہ ایک جنت ہوگی اور ایک دوزخ ہوگی اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں دوزخ ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو چھیاسٹھ